کی ہے جناب کے سامنے اے چھوٹی جی عمارت ادارے کا قیام ہے جس کے اندر توفیق کے مطابق ضروری دینی تعلیم کا بندوبست کیتا جائے گا اس ادارے اور اس مدرسے استاد حضرت حضرت علامہ مولانا حکیم محمد رفاقت صاحب جنہ کا چیز نے نام رکھا سی مولانا عبد الحکیم صاحب علامہ سیال کوٹی رحمہ اللہ دلسبت نسبت آپ حکیم آصف صاحب کے چھوٹے بھائی نے اور ناچیز کو کافی عرصہ زیر تعلیم و تربیت رہے اور الحمد للہ اللہ حجرہ شان دی توفیق نہ ادارہ یہاں دونوں بھائی نے گاؤں والے اور دیگر دوست احباب کے تالمال قائم فرمائے اس چھوٹے سے ادارے کا مدرسے کا قیام اتنے چھوٹے جی گھرانے تو یقیناً اللہ تعالی کا انعام اور بمنزل کرامت اور دین کا مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ذاتی اخراجات تنگی پیدا کر کے اتنا ایس دور میں ادارہ قائم فرمایا اج دے جلسے کا مقصد اس ادارے کی تاڑی اور پہچان کرانا اس مختصر جلسے دے اندر اصل دعوت رکھی گئی تا کر کے تشہیر تو بغیر جلسہ ہوا اس کے اندر تعارف کرانا سی اس مدرسے کی تعریف اور پہچان کرانی تو میں کیونکہ ادارے کا تعلق دینی مدد علم والے اور ایک دینی مدرسہ ہے تو علم کے مطابق میں ایک گل کر جناب کی جی ترکیب کراوا گا ہر علاقہ کی اپنے بچے اپنے گاؤں دے کے دین ندی نمحمد للہ حکیم صاحب بے ہیں میرے ہاتھ بچے سن آئے جن سال بھی میرے کو رہے الحمد للہ اللہ پاک نے انہوں ہر طرح کی برائی محفوظ محبوب ہے میرے علم کے مطابق حقیقت خدا جانا چاہتا ہے لیکن آخر مومنین شہداء اللہ فلار اللہ کی زمین اللہ کے دعا نے تو میں جی شہادت اپنے اکھان جو کچھ ویکیا وہ دینا چاہنا وہ یہی کہ بے بےدار باجرا خدا کرا دیکھو کوئی اتنا بڑی عظیم چیز ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا رہے گے خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے گا یہ دعا اللہ اقبال نے اپنے پتر میں دیتی اس کی یہ عظیم دعا اور الحمد للہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بے داغ ماضی بخش ہے جوانی بے داغ ہے اور امید بڑی ہے کہ کریم اگوں تو بھی معفول فرمائے گا حالات تو رات میرے برادری نے بولنا بشیر صاحب یہ شیر ایک تھوڑی جی تبدیلی فرمایا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ بڑھاپا تیرا رہے بے بڑی عجیب انہوں کی تبدیلی میرے بہت پسند آئی کہ واقعی ہوں بڑھاپے محفوظ رکھنا بے داغ رکھنا اور دکھا خیر جتنا بھی ہو سکتا انہوں نے اپنی کوشش کی امید بڑی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا علم دے حوالے کرنا گل سے غور کرنا اج ہی مینو یہ نقطہ دین چاہیے آدھے سوچ رہا سن یار کیونکہ دینی مدرسے دا قیام اور دینی مدرسے دا آغاز ہو رہا ہے تو علم دے حوالے علم دین دے حوالے کو گل کرنی پینی رسے سوچدیا ایک نقطہ آیا میں بابا جمیل صاحب کی سی کہ تمہیں سناوا ان شاء اللہ ادھر ویکو سونے اللہ اکبر کبیر علم دی غرض غایت علم دی علت غایت علم دا مقصد دو چیزاں ایک مسلمانوں کا نظریہ اور دوسرا یوگی علم دی علت علم دی گل رکایا علم دا مقصد دو نظریے نے دو چیزاں نے ایک نظریہ مسلمانوں کا ایک نظریہ کافران کا توجہ بابیا تیری خیر ہوئے میں چوک کے سٹیج لے آؤں گا بڑا ہوں توجہ ہے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے استنجے کرتے ہیں میں جن کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں وہ سونے لگتے ہیں بہوچی بولو سنا دوستوں گل سمجھا جائے علم مقصد بیان کر دیا سڈے سامنے دو نظریے آتے ہیں دو مقصد آتے ہیں ایک اسلامی ہے ایک کفر ہے علم کا اسلامی مقصد کی ہے یہ بھی سمجھنا کفر کا مقصد کی ہے بڑی نقطے کی گل ہے کہ دنیا ساری ہل جائے گی اللہ اسلامی مقصد اسلامی گل لگایا اسلامی علت لگائی ہے مسلمانوں کے نزدیک امبیال علیہ السلام کے نزدیک خدا تعالی کے نزدیک علم کا مقصد معرفت حق اور اصلاح نفس علم مارفت نفس اور اصلاح مارفت حق اور اصلاح نفس دو لفظ یاد ہو جائیں مارفت حق اصلاح نفس کا مطلب ہے اخلاق آلہ بنانے عمدہ بنا صاف کرنے نفس نو دھونا جی میں کپڑے نو دھوبی دھو کے صاف کر دینا اسی طرح اپنے نفس نو دھو کے تے پاک صاف کر لینا ہر گند آدت تو سفت تو نفس نف سلا دوسرا مارفت اللہ کی پہچان علم جڑا ہے علم یہ ایک ذریعہ ایک راستہ ہے اس راستے کی منزل تہذیب نفس ہاں سب تھوڑی سی غلطی ہو گئی علم اس راستے کی پہچان کراتا ہے علم خود ذریعہ راستہ نہیں علم ایک راستے کی پہچان کراتا ہے جس راستے کی منزل مارفت حق اور تعلیم نفس یہ میرے جملے معفول رکھنا پھر کہتا ہوں علم ایک ذریعہ ہے کی گھر لگایا ایسے راستے کی پہچان کرانا ہے کہ جس راستے کی منزل مارفت حق حق اور اسلام نفس ہے علم جاننا عمل کرنا بولو بولو علم کیے جاننا عمل کیے کرنا جاننے اگر کوئی ترخان بنتا ہے تو ترخان کا فن جاننا کتابوں پڑھ لینا تھی آپ ترخان بن جانا عملی زندگی بھی جو گزرنا پینا ہے اج کل تو آم کہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹیکنیکل ابھی جی گلتی کدی لفظ انگلش کا بول پہ وہ بھی غلط ہو جائے بولنے بھی گلتی لیکن گلتی بولنے تو غلط ہو جائے پتہ نہیں انگلش کی قسمت یا اللہ تعالیٰ ساڈا مقدر چنگا کیتا ہے یہاں دو ایک گل ضرور ہے ساڈا نصیب چنگا ہے جی یہ پیڑی ساری زبان سے آنا نہیں چاہیے ہاں جی تو دوستو گل سمجھنا علم ایک راستے کی پہچان کراتا ہے یعنی عمل کی پہچان کراتا ہے خود عمل نہیں تھیوری اور ہوتی ہے پریکٹیکل اور یہ ایک عمل کی پہچان علم ایک عمل کی پہچان ہے جس عمل کا حاصل اور نتیجہ جا کے حق اسلحا نفس ہوتا ہے یہاں دونوں کا جوڑ اس واسطے آ کہ حق کی مارفت بغیر اسلح نفس تو نہیں ہوتی جنہ چیر نفس کی اسلح نہ ہوئے پاکی صفائی نہ ہوئے ان چیر اللہ تعالی کی مارفت صحیح نہیں آتی لہٰذا انہوں دونوں کٹھے رکھنا پہ سب اللہ والے جڑے کام کرتے ہیں وہ کی ہوتا ہے وہ یہ عمل ہوتا ہے کہ جو تسا جانے عمل کرنا ہے عمل کر کے اپنے نفس نو پاک کر کے اپنے رب کی وارسا علم کیا ہوا ہوا علم کی گلو گائے علم کی گلو گائے گائیا مقصد کی بنیا جا کے علم نے پہچان کرانی عمل عمل نے پہنچانا اللہ دی مارفت اسلح جڑے وہ حاصل ہو جانے وہ جزا سوائے جنت بلکہ وہ میں غلط لفظ بول گیا خالی نہ لفظ بول گیا وہ جزا فلاح دار سوا دو جہان کی کامیابی اس بندے حاصل ہوتی جڑا پہچان کر کے رستے وہ کرمل پورا چل کے رستے گئے اسلشہ کرماتا دو جہان کی کامیابی مطلب ایک نظریہ ہوں اسلامی ہوا کہ علم دی غرض و غایت اس رستے دی پہچان یا اس عمل دی پہچان اس طریقے دی پہچان جیڑے طریقے نفس دی سلاح ہوئی اللہ بات جو سمجھ پہلا میں کہہ گیا سا علم کی گل لوگ آیا مارفت حق اور اصلاح لیکن یہ اندر تھوڑی جی تبدیلی میں کرنا وہ جڑا عمل کرنا ہے نا جڑا طریقہ اختیار کرنا اس کی وہ لوگ آیا علم دا مقصد جڑا ہے اگر ان آخو اس لحاظ کیونکہ آخر وہی وہ ٹھیک بن رہا ہے ورنہ علم کا مقصد اصل جہا ہے نا وہ طریقے کی پہچان ہوتی ہے رب کی پہچان نہیں ہوتی جنہ چر وہ طریقہ اور عمل اور رستہ اختیار نہ کیتا جائے اس رستے چ لگ کے پھر جا کے اسلح نفس ہوئے اس تو گزر کے مارفا پہ حق ہوئے یہ مقصد ہے پہلو کی کرنا ہے گل سمجھنا پہلو جاننے اپنے نفس کی سلاح واسطے اللہ کی معرفت واسطے کی کرنا ہے وہ عمل دسے گا پھر کوئی کامل شیخ مل جاتا ہے وہ تربیت کرا لگا جنوب پریکٹیکل جو پڑھ پڑھ گیا وہ کرنا کیون وہ علم سی عمل کے کرنا اس عمل کی گل تو غایت اور انتہا وہ اصلاح نفس مقصد وہی مارفت حق کے اصلاح نفس ہوں ضروری نہیں کسی خود سمجھدار ہو ضروری نہیں کہ مقصد ذریعے رستے نال حاصل ہو جائے ہاں، ہاں۔ راہ کھڑی پھری سکتا ہے پتہ نہیں کی مصیبت آ سکتی عوارض موانے عوائد سارا کچھ ہوتا ہے شرط کوئی نہ پائی جائے کسی بھی مطلب طریقے نہ کوئی رکاوٹ بن جائے اور مقصد حاصل نہ ہو ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو مقصد حاصل ہو جائے ان بھی ہو سکتا ہے ان بھی ہو سکتا اللہ والے لوگ کس سے علماء دو قسم ہیں ایک وہی نے اللہ تعالی جنہ نے آپ کے ہاتھ پھڑ کے علم پڑھن کو بغیر وہ عمل والا کام سارا گزار کے اپنی توفیق نال جنوں اندر اللہ کی توفیق نال سارا کام کرتا ہے وہ توفیق نال اس رستے گزر کے نفس کر کے مارفت حق کی منزل تک پہنچ جاتا کئی ایسے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں توفیق چلے گئے کئی ایسے ہوئے علم پچھان توفیق اور مدد ہوتی انہیں ماں پڑی پھر لے گیا لیکن علم پڑھن تو بعد پہلے والے علم کے محتاج نہیں ہوتے وہ توفیق نال ہی پڑھ جی امبیا لے مسلام کسی کو سبق نہیں پڑھ پڑھ امبیا لے مسلام اور باطنی فقیر لوگ جماعتوں بلی انہوں دی اللہ تعالیٰ باں پھڑدا ہے توفیق نال او کو توفیق اسلح انہاں نو اصلاح نفس تے حق والی منزل مل جاتی ہے اور دونوں جہان چوں کامیاب ہو جائے ہیں جی میاں رحمت علی سرکار کامی شریف والے سن آپ پڑھے نہیں سبحان علم نہیں سن پڑے لیکن اللہ کی توفیق نال مرشد کی نگاہ نال انہوں وہ جڑا عمل سی نا نفس کی سلاح مارفت حق واسطے وہ سمجھ سی سات وہ کرتے رہے کئی پڑھ کے نہیں کر سکتے توفیق ساتھ نہیں توجہ نہیں فرمائی کئی پڑھ کے محروم رہ جاتے عمل نہیں کر سکتے کئی پڑھ بھی عمل بھی کر جاتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے نے پڑھنے نہیں عمل کر کے بھی پہنچ جائے بدلے ہمیں چشتی صاحب جیوے جیوے جیوے جیوے علم کی گلو گایا قلت گائیا مقصد مارفت حق آخو اسلح نفس آخو لیکن علم نے اتنے سیدھا نہیں پہنچانا علم نے عمل کی پہچان کرانی ہے جنوب طریقہ کہیں اور طریقہ سے شریعت وہ نام ہے وہ جڑا علم آنا ہے وہ شریعت ہے جڑا عمل کرنا ہے یہ طریقہ سے جتھے پہنچنا ہے وہ مارو مارو بول دے نہیں یار اسی جی بولو نا پھر سمجھ لو ایک بار جڑا علم ہے وہ شریعت جنہوں شریعت کا علم نہیں وہ پیرے شریعت نہیں سبحان اللہ اچھا کی لفظ بولتے بولتے راہ برے شریف جی شریعت دا علم نہیں تو راہ بارے شریعت نہیں جی عمل اگلا نہیں کر سکیا یا نہیں جانتا تو پیری تریقت نہیں کیونکہ انہوں نے تریقہ کہنے راہ وہ راہ معرفت مقصد ہے اصلاح نفس مقصد ہے اپنے نفس نو دھو چڈنا ہے جی جی دھوبی کپڑے نو دھوند صاف کر دینا گندیاں آدت کو جی پاک ہو کے فرشتہ بن کے اس دنیا چ رہنا انسان ہون دے باوجود فرشتے والوں پاک بن جانا توجہ نہیں فرمائی یہ شریعت عمل وہ طریقہ جڑا وہ باں پھڑے انہوں آتے ہیں پیر طریقہ جڑا علم باں پھڑے انہوں آتے ہیں رہبر شریعت جدو اگلی منزل حاصل ہو جائے رب سے بھی دھوتا جائے رب کی پچھان بھی آ جائے میاں رحمت علی خان کی شیر ربانی آلہ حضرت بریلوی میرے لیے گولی ورگے منزل یہ ہوں اسلامی نگری ہے کہ علم دی غرض و غایت مقصد وہ معرفت حق اور تہذیب نفس اصلاح نفس تہذیب عربی کے لفظ عربی کا مانا ہوتا ہے جی میں درخت ہوتے نا بوٹیاں لاؤنڈے نے پارک پھر انہوں کی کٹائی کرتے ہیں قدرت والے جما جما کے کوئی ہی لگی جانی کوئی یہی لگی جانی اس ترتیب قائم نہیں کرنی کیوں یہ خدمت اس بندے کو لینی لے بوٹیاں کاٹ شانٹ کر کے کندا بھی بنا لے بوٹیاں دیا کوئی کیوے شکل بنا لیں کیوے شکل عجیب و غریب آ جڑی اجکل نرسریاں نے انہیں رنگ بکھرے سارا کچھ کر لیں گے تہذیب کا یہ مانا ہوتا ہے اللہ نے نفس نو بنایا اس نفس کی بوٹی اس نفس کی بوٹی نے جدو شاخا کڈیاں کوئی یہی لگی گئی کوئی یہی لگی گئی کوئی کیویں لگی گئی وہ اندر ترتیب قائم نہ ہوئی اتوں پھر حسن نہیں بنتا ہاں جی حسن نہیں بنتا اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ پھر کی کرتا ہے پھر وہ کسی کامل کے ذریعے یہ کانٹ شانٹ کرا ہے کہ آ شرح کا راہ یہ چل جس چلے گا تین مرشد کانٹ شانٹ ادھر دسے گا کبر ہوتا ہے یہ کٹ دے یہ ہرس ہوتا ہے یہ کٹ دے جس نے ساریا بھنڈیا سفت بزدلی یہ وہ سب کٹ کے پرا مار دے لالچ ہر سے دنیا کٹ کے پرا مار دے سب پھیڑیاں سفت کٹ کے پرا مار دے سمجھ بوٹی ہر پاس وہ تراشی گئی جب وہ تراشی گئی تو پھر ویخ ویخ کے اگلے میرے یار پارک نو سیر کرنے کو جی بڑا کرتا یار سمجھ آئی کہ نہیں یہ ہوتی ہے کہ خالق پاک بھی مار پتا جاتی یہ ہے علم دین کا مقصد علم دین آخر تریقہ عمل جان جیڑے اسلح نفس بھی فرض ہے کیونکہ پیڑا نفس سے پیڑا دل سمجھ جی کدا تھوڑا جس میں نگل گیا آنڈ گوانڈ کے شہر ملک نو تباہ کر دے گا لہذا یہ کٹ کے پر سکنا بڑا ضروری بول بنے لہذا ہر ایک دے چاہتے افراد نال گھر بنے بامے قوم نال ملک بنے سمجھ نہیں آئی تے ملکاں دے نال معاشرہ بنیا ہوئے وہ واسطے ضروری ہے ہر ایک بندے تے اپنے نفس کی او اصلاح کرے یعنی پہلے وہ جانے کہ عمل کی جہد میں اصلاح نفس کرنی ہے تے معرفت حق کرنی ہے پہلے وہ جانے پھر کرے پہلے شریعت پھر طریقت جدو پہنچے گا پھر حقیقت بول رہے ہو کہ نہیں یہ بڑی سوکھی کہانی ہے جی زبان بیان کر دیتی علم کا مقصد صرف ہے یہ اسلامی نظریہ اللہ پاک نے بھی یہی دسیا ہے نبیاں بھی یہی دسیا ہے ولیاں بھی یہی دسیا ہے اور انسانوں نے بھی اگو یہی دسیا ہے ہوں کافر مقصد دس کافر علم کا کی مقصد ہوں وہ بھی علم علم جڑا تھیوری ہوتا ہے انہیں کچھ پریکٹیکل دسنا وہ آخر پہنچانا کتنے آ جتھے پہنچانا ہے انہوں منزل مقصد کا لوگ آیا علت گائیا کہتے ہیں منجی بنا ہو مقصد کی ہوتا ہے ہمیشہ سیاح کہتے ہیں علم والے کہ علت غائیہ خارج کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے لیکن ذہن کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے کیونکہ سوچ پہلا ہوتی ہے کہ بنانی ہے منجی تو سونا بعد ہوتا ہے سوچ پہلا ہوتی ہے کہ منجی بنانی کیونکہ انہیں تاریخ پیدا کرنی وہ ہے نا انہیں تو ہے اور بندے ربت دینی ہے بنا بنوانی لیکن اگوں بنا کا مقصد آخر وہ وہ ایسا ہونا بعد چاہتا بن کے آ جانی تو اسلام ہے پہلے ذہن چ رکھنا ہے جسے تو علم دین حاصل کرے تین پہلو دسے استاد پترا اصا تینوں دس رہے کوئی تینوں چلا پہنچنا تیرا کتنے آ تیرا اصل مقصد جس منجی دے سونے وہ مارفت حق کے اسلحی نفس اور کافر کی مقصد رکھ دینے چند سر ذرا بولو بولو کفردہ کی مقصد ہے وہ کی گرد گائد رکھ دینے توجہ ذرا انہوں نے علم دی غرض و غائت ہوں دولت اور دنیا جل پہ سر جل پہ زیادہ کاش کے دنیا کے پروفیسر بیٹھے ہوں نہ جی جا دیسی مولوی کپڑے کپڑے پا کے ان جڑے کھڈے پے نے انہوں لینا توجہ ہے ذرا غور نال سمجھنا وہ بھی طریقہ دس لیکن اس طریقے کا مقصد کی ہونا ہے دنیا حاصل کرنا پاوے جی پاوے جی پاوے ہلال پاوے حرام جی بھی ہوتی لیکن دوستو ہائے ہائے ہائے اگر علم کا مقصد ہوگا نا تو پھر ہر ایک دے فرض نہیں ہو سکتا کیوں فرض نہیں ہو سکتا کہ جنہ کو مقصد پہلو ہی حاصل ہے یعنی دنیا کے مال اسباب انہوں کو پہلو ہی موجود اصا یہ وجہ بڑے بڑے نے جھوٹے بھی تجربے ہو گے جہے بڑے نہیں ہوں دنیا ایسی نہیں آتی سڈے کپتان صاحب وزیر اعظم آپ بچے کٹے کا فرق نہیں لیا آپ تمیز بھی نہیں کہ مرغیاں انڈے دیا نے کہ انڈے لے لیکن دنیا میں کواب کو گئی دنیا پر گی نہیں جاتی اور آپ جب اتر گے مالک کی مہربانی اور فضل لال سارے جا اس قدم ہے جس لیے آپ اتر گے اس لیے پھر ہوتا زیادہ بات جانی جی میں دستور ہے جاتے ہیں تو کم ہوتی ہے جب آتے ہیں تو گنی نہیں جاتی ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی ہو طریق کر لیا بولتے نہیں خیر دیکھو بھائی ان پڑھ ان پڑھ بندے دولت رکھتے ہیں کہ نہیں بولتے نہیں تو پھر تو انہوں نے جاہل ہی رہنا چاہیے کیونکہ مقصد تو ان کو پہلے مل گیا مقصد کے بعد ذریعے کا کیا مانا توجہ نہیں فرمائی انہوں نے پھر جاہل کٹا ہی رہنا چاہیے وہ کچھ بھی نہ پڑھن کیوں کہ جو علم کے ذریعے لینا تھا وہ تو تھا دنیا اور مال وہ تو بابے انہوں نے پہلو ملیا ہے یہ مطلب ہے غریبا نو صرف علم پڑھنا چاہیے امیر نہیں پڑھنا چاہیے توجہ نہیں فرمائی بولتے نہیں ادھر کہنا علم ہر ایک دے فرض ہے ادھر علم کا مقصد آخنا دنیا دولت تے پھر دنیا دولت جنہ کو ہے انہوں نے علم فرض نہیں رہنا توجہ نہیں فرمائی علم تو پھر فرض تو پھر تو چاہیے وہ جاہل سے جاہل ہی رہے یعنی اگر علم سکول سکول کو علم گیا وہ پھر سکول پڑھن نہ نہ اگوں پڑھاؤ کیونکہ پیسہ انہیں کو واتو ہے لہذا پڑھن کی لوڑ کوئی نہیں وہ جلے ہو ادھر کہنا علم ہر ایک دفاع ادھر مقصد دنیا دسنا خود یہ دونوں مقصد اور وہ دعوی کٹھے ہو نہیں سکتے حماقت ہاں جی، جہالت آ جی آخر ہے ہر ایک نے فرق تو وہ صرف علم دین ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا کیوں کہ ہر ایک دلہ کی مارفت بول بولتے نہیں لگتا بولو مراد علم جڑا کہہ رہے ہیں کہ علم علم میں کہہ رہا اس تو مراد علم ایک ہوں جناب رسمی ایک ہوں غیر رسمی میرا اتنے غیر رسمی مراد ہے کیونکہ علم رسمی جڑا ہے مدرسے جا کے پڑھنا یہ فرض ہے نہیں یہ فرض کفایا ہے اس کی وجہ کہ جڑا طریقہ رب تک پہنچا ضروری نہیں کہ ساریا کتاباں پڑھو وہ رب سونے دی عقیدے دی گل پڑھ لو تے موٹے موٹے حکم پڑھ لو جڑے بندے دے لاگو ہوتے ہیں تو نکل گیا مارفت حاصل ہو جانی ٹھیک ہے یہ رسمی جڑا علم ہے مطلب ہے کہ مدرسہ کتاباں یہ وہ ٹھیک ہے اس اس لیا اس نال اگر دیکھا جائے تو وہ پھر یہ فرض کفایا ہر ایک دے فرض نہیں لیکن علمی دی دین دین دین سبحان اللہ علم علم جڑا کسی دے فرض فرض ہے اس دا کیوں تاکہ عمل دا پتہ لگے میں کی کرنا اور پھر وہ پہنچے اپنا مقصد تک ٹھیک ہے تو تمہیں پہلو بھی دس دیتا ہے کہ ضروری نہیں تے چلنا شروع ہو گیا اللہ دی توفیق نال چلنا شروع ہو گیا تو موٹے موٹے جڑے مسئلے نے وہ تو مسلمانوں جی ایک دوجے تو جانتے ہوتے ہیں اپنے پیو دادے کا پتا لگا ہوتا ہے کسی کو آزنا حرام ہے فلان شہر جی فلان شہر جی بس اینا ایک جڑا ہے وہ جدو بندے نو حاصل ہو جاوے تو وہ فرض سمجھو ادا ہو گیا ہن اگے چلنا ہی ہے نا کوئی نصیب مل مرشد مل جائے وہ دا ول دس دیندا چلن دا ول دس دیندا تھی خود سمجھدار ہو پھر اگے جناب جی مل جانی ہوں اللہ تعالی نے پرانے اللہ فرماتا ہے وہ سارے توجہ سارے رسمی تو غیر رسمی علم جڑے گل بات کہ سارے جڑے نے ایک منے نہ لگن کچھ لوگ مسائل سیکھ نو جا کے ڈراؤ اپنی قوم جا کے تھی خود سمجھدار ہو سچی دسیا جی وہ ڈروار وہ خدا کو ڈرو وہ قبر تو ڈرو وہ حشر تو ڈرو وہ کسی نالیاں نہ کرو ڈرو یہ آپ ڈرنا پھر اگلے نو ڈرا یہ علم دین چاہیے کسی ہور چ دوسرا وہ کھان پنر کا اتے کرنے کا بھی مطلب ہے ڈراؤن والا مقصد رکھتا ہے مطلب رب دستا علم وہی ہوتا ہے ذریعے ڈرایا جائے جا شریعت جان لینا ہے پھر وہ آپ چلتا ہے دوسرے نو بھی آتا ہے بھراؤ ڈرو خدا تو تیار آ جی سیدا اندر چلو تاکہ تے بھی نفس کی سلاح ہوگی مرشد اسی طرح اللہ کے ولی لوگ تا کر کے وہ ڈراؤن واسطے بیٹھے ہوں ہیں اللہ اللہ دے ولی ڈراؤن واسطے بیٹھے تا کر کے اللہ دے ولیاں دے سنگ لگن والے ہمیشہ ڈرتے ہیں سچی دسیا اللہ دے ولیاں دے کول بہن کھلون والے ڈر ڈر دے اتوں یہ پتا لگا کہ جہے نہ نہ نہ سکھاؤ ڈراؤ والا راہ سمجھو وہ دین سمجھتے ہی نہیں وہ بے وقوف کرسی وہی وہی کوئی کوئی ہور ہور ہور سی سی کسی تھان قرآن فرما مست کو دوستو ایک ہے علم کا مقصد بنانا مال دولت سرمایہ نو اکٹھا کرنا ایک ہے علم کا مقصد بنا نفس دی اصلاح اور اللہ دی معرفت نو یہ اسلامی نظریہ ہے وہ کفر کا نظریہ ہے اے جی علم اے علم اس علم کا مقصد مل جائے دنیا کیونکہ جب اپنی اصلاح تے اگلے بھی کرنی ہے تے ہر کسی کی اصلاح نال فساد مک جان گا تے جی او رکھو کہ میاں پیسہ تے دنیا تے پھر اگوں حلال حرام پاک عزت بےزتی کوئی شہ نہ ویکو جی کھو پٹ کرو کٹھا کرو جدو وہ مقصد ہونا ہے او دا مقصد کی ہو اس مقصد کے نال کی ہونا ہے فساد کیوں میں یہ بھی کھوا گا میں بھی کھوا گا وہ بھی لاوا گا وہ بھی لاوا گا میں آخا گا یہاں کا کھ نہ رہے وہ آخر تیرا کھ نہ رہے ایک دوسرے کے پتھم پتھا ہو کے کر کے چکر ہر بندہ بےمانی جھوٹ نہ بولیے تو کون کام کر سکتا حضرت کچھ بچنا آ میرا جمیل صاحب بیٹھے نے یہ بھی میون کہتے ہیں جی زمانہ اتنے پہنچ گیا وا کہ جی توجہ نہیں فرمائی ہے جی حلال بھی کماؤ مطابق کماؤ پھر تھوڑا بھی آئے تو برکت ہاں جی توجہ ہے کہ نہیں سنگیوں آپس میں بیٹھے ذرا گل سمجھا جی ایمان دسیا جی جن کاروباری لوگ ہیں بڑے تو بڑے اور جن سیاستدان اور جن کاروبار کراو والے سرپرست لوگ نے سچی دسیا جی یہ کوئی ایمانداری برتن فساد کنے کرنے جن ایمانداری نہیں بچنا پمپ لایا کہ ملاوٹ ہے ہر شہر کے اندر ملاوٹ ہے کنڈے کھوٹے پتہ نہیں کیا کیا لانتا دنیا چاہیے کئی جہیا میرے سمجھی کوئی نہیں کہ میں تمہیں دسا کم اس کو اگاں ہے توجہ نہیں فرمائی لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہے بچ رہا ایک تو علم بھی کافر اتو مقصد پیڑا مقصد کی بنیا دنیا ہوں جی کوئی وزیر اعظم بنے کوئی صدر بنے اسٹیبلشمنٹ بنے جا بھی جانا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے تھی جاؤ گے تنخواہ لے کے بیٹھے جاؤ گے سارا کام کرانا پانچ سو دو ہزور آپ کی جی تکلیف کہ یہ سب کچھ جائے پرسوں آ چکر مراد بلکہ اگلے دن ایک میں نئی ایک گل سنی ہے میرا ایک بیٹی سے انہیں منظوری کرانی جلسے ہزار روپیہ خرچہ سارا بماریاں زہر کہ مریے نشا بھی کے نشا ہی بن ہیں جہاز بنتے مراد زمانہ نشے ہی بنیا جائے ہونسری نشا جب پینا تو نشے ہی بننے ہوجی کی اتنے باج جی گستامی سلطان بہو بننا توجہ اور سونے علم دا مقصد اپنی اصلاح ہوئے علم دا مقصد کا مقصد آپ سدھارنا آپ دیا بھڑیاں بیماریاں بدلیا آپ صاف کرنا ہوئے پھر جب ہر بندہ ان کا بن جانا ہے اپنی سلاح کرنے والا فساد مک جاتا ہے سلاح کے فساد کٹھے نہیں ہو سکتے جیل میں مقصد دنیا آزاد کرنا دولت فساد مک سکتا ہی نہیں مک سکتا ہی نہیں ہر بڑا فساد بھی وہ بلا بن گیا بلا بن گیا آخے گا لوٹا لوٹا جنہ بھی آ سکتا ہے لوا لوا ایک ہاؤسنگ سکیم بنا دوسرے گھر بہن واسطے لبا گے انہوں واسطے ہاؤسنگ ہو گیا انہوں واسطے رہن کی تھان نہیں ہونی جی بیٹھا بھی ہوگا ہے خدا کرنا خراب کرنے مکان ہی توجہ ہے میں لکھ دینا ہوئے جی جہان بننا ہو اس جہان وہی با حاکم بن جائے با جدید بستانی حاکم بن جائے وہ اپنا کھ نہیں رہنا تھلے کی بھی سلاح کرے گا سیا آدھے جب کنڈا بٹے کھوٹے ہو تولن والا آپ کھوٹا بن جانا سودا کبھی نہیں کھڑا تولتا توجہ نہیں فرمائی اس جہان کدی دنیا فساد کٹ جائے میرا نک بٹ دینا کیوں کہ ہر ایک سب سے تمہیں بنا چکر دنیا مقصد ہے علم کا مقصد اپنی اصلاح ہو یہ اسلامی نظریہ ہے علم کا مقصد دنیا ہو کافروں کا نظریہ ہے سچ دے نیڑے نہیں لگے خوشامتی کتا بن جی میں کسی ٹکڑ تھٹیا وہ ٹر پیا ہر شہر لوگوں کی تباہی ہر شہر لوگوں کا برباد کر دینا ہے اور سنگیا اگر اگر وہ عام دنیا کا کوئی بندہ ہوگا نا مقصد بن جائے کہ میں اپنے نفس کی سلاح کرنی حق ہے یہ حاصل کرنا چاہتا دی اس مولوی نالوں یہ بھی لکھا سال سر لگ رہے ہیں اصل انہوں اپنی سلاح دس اور چلو اپنے وٹ کٹو یہ اصل مقصد نہیں مسلمان تا کر کے کلندر اقبال ایک شیر کے اندر جیڑی میں شرح قرآن کی دیسان گھڑ کی گئی اقل نہ گھڑکی کوئی گھر چیز آئے اللہ الگ بال بند آ علم دا مقصد دو مٹھ جمع میں آٹے تے روٹی تے دنیا ہوے او زہر زہر جڑا کھاوے گا مردہ لگا جا زہر نال شفا نہیں لبدی زہر نال موت لبدی ہے دوائی دے نال شفا لبدی ہے معلوم ہویا اقبال پہ دسدا ہے سکولاں دا علم زہر محمد کریم کی شریعت کا اے علاج تے شفا ہے سونے رب العالمین نے فرمایا بالقران ما هو شفاء للمؤمنین قرآن مومنا واسطے شفا ہے واسا مومنا واسطے شفا بولو نا توجہ ہے کہ نہیں تا کر کے سڈا جگ روزانہ شریفا نال ہریا رہا لو سونے ادھر ویخ ایک ہوں میں ذہن ایک ہوں بندہ ماحول انگل چیزاں کنیا علم چنگا ذہن چنگا بنتا ہے ذہن چنگا بندہ چنگا بنتا ہے چی ماہول چاہا ماحول چنگا تو نظام چلا گول کرا ادم گندڑا ذہن گندا ذہن گندا بندہ گندا بندہ گندا ماحول گندا ماحول گندا نظام گندا کوئی اختلاف کر سکتا ہے بولتے سی سر ادھر سونے نبی تو پہلا علم گندا سی بندے ہوئے سکتے علم گندا سی ذہن گندے سن ذہن گندے بندے گندے بندے گندے ماحول گندا سی نظام گندا سی ہر پاس لانچا سن سونا نبی آیا بندے نہیں بندے نہ روکو نہ بندے مراؤ کچھ بھی نہ کرو سچ تو سناؤ جی آپ ہی چدر نے مجھے کپڑے کام کر سونا کو چاہتے سن سونا نبی آیا علم بدلیا علم بدلیا ذہن بدلیا ذہن بدلیا عمر بدلیا عمر بدلیا ماحول بدلیا ماحول بدلیا نظام بدلیا شدی کے خلیفہ ہے فاروق آزم خلیفہ ہے عثمان بڑی خلیفہ ہے مولا گلی فائے فی الحال جن سا نبی امت ہے سچی دسیا جی سونے نبی کا نظام کرنا سی کہ چنگا ماحول بندے ذہن کیوں چنگے بتالی چیز ہوں میں پوچھنا نظام چاہیے جھوٹ نہ بولو اعلیٰ نظام ہے دنیا کا دعا کرو اس نظام میں برکت ہو ہوئی سوچ لگ رہی ہے نظام گندا ہے ماحول بندے کسی نے آخو نا نظام ماحول گل کر بندے بندے بندے پتر نہیں رہے پتا نہیں بن دیکھ دیکھ اور یہ پہل کلی سا مزا میں تعلیم انسانیت دونوں کے خلاف یہ علم آج کی تعلیم یہ سازش ہے جب سازش ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ذہن بھی گندے بنانے ہیں بندے بھی گندے بنا رہے ہیں ماحول بھی گندا بنا رہا ہے نظام بھی سوانسی بنا رہا ہے جب روانسی بنا ہونا ہے پھر یہ کچھ ہونا ہے ہوں ایسا نہ منیے اقبال سے جی، ساڈا گندا ہوا جنا منی خدا رسول کے اللہ کے پیارے تو ساڈا گونڈا ہوا اور سنو جس قوم کی نظر جس قوم کی نظر صرف دنیا کے سرمایہ رہتی ہے سڈے بہت بڑے بزرگ ہوئے نے دنیا کائنات انہوں کے نال کوئی بزرگ نہیں ہوا دنیا ہاں جی اور اگر میں یہ آخا کہ انہوں کے لال کا کبھی کافر بھی کوئی نہیں ہوا تو میں ہو سکتا اس گل میں سچا ہوگا واحد بندے ہوئے ہیں جنا دنیا نو ایک عجیب پیغام دیتا ہے انہوں نے کہتے ہیں حضور سیدنا سر سید احمد خان علی گڑھ سر سید جانا سر سید خان سر سید ہاں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے کچھ نظریہ دنیا کو دیا خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے بیٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بننا چاہیے سب سے زیادہ گڑی آپ نے جب سکول کی تعلیم کا آغاز افتتاح کیا تھا تو اس کے مقصد کو آپ نے دو لفظوں میں بالکل صاف ظاہر کر دیا اور آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں آئی آپ نے فرمایا خدا ملے نہ ملے خدا دین رل نہیں ہے کے پامی جانا ہے پرواہ نہیں ٹھیک ایک ایسی چیز ہے جنہوں ہر صورت کرنا چاہیے یہ آپ کا فرمان ہے میں تھوڑا جا تبصرہ تو کیتا ہے تے میں کہ بھرنا ہو رہا ہے تو تننا ہو رہا ہے مسلمان کا فریدا تو ہمیشہ رہا سی لیکن جناب نے تنن جنہ چر تون تون کے نہ کھاؤ نہ چر تنگا نہیں اکبر آبادی نے فرمایا سی مسجد میں کار شیخ آپ بنتا نہیں کار شیخ مسجد میں آپ بنتا نہیں پیٹ بھر تو جاتا ہے مگر تنتا آپ نے انمول سبق دستا جڑا نہ کسی کافر دیتا ہے نہ کسی نبی دیتا ہے یہ دلیری نال کسی کافر بھی نہیں سبق دیتا ہونا خدا ملے یا دین روے کی پڑھنا چاہیے جی پڑھنا چاہیے جی یہ تعلیم کا راہبر سبق دے جاؤ تو پھر نتیجہ ہوں میں دسا دس دیا تھوڑا جا تھی خود سمجھدار پھر اگلے آخر کے سب آپ تلقات رہ رسول کی ہوتا ہے انہیں ٹٹی کھان والے بھی غیرت کی اصا رسول دن کی دوست لاکھ پڑھ رہے کہ زمانے میں محمد کے سوا کچھ بھی نہیں مطلب یہی بنتا تھا شیر پتہ نہیں کیا تھا میںاس واسنگ حقیقت یہ سارے چیف جسٹس صاحب سات سلام سو سلام آپ ایک انمول فوٹو ویک آپ مسجد نبوی شریف نماز ادا فرما رہے ہیں ہاتھ کھبا ہوتے بنے آتے سجا تھلے رکھے اخبار اگر ہو سکے آواز اخبار کا چھٹ آئے لگتا ہے مہربانی کرائے آواز اخبار ساتھی بھی رکھی کے سفر بھی یہ نہیں ہونے چاہیے آواز بار اتنے سندر رہ گیا اس کے اندر آپ کی تصویر مبارک دیکھی ہے ویک ویک کے ایمان تازہ ہو رہا سی چیف جسٹس فیصلہ ان سے کروایا گیا جامو سے اور جڑا فیصلہ لکھا ہے ادا بھریا کسی ملا سے لکھوائی گئی ہے ہے اور اللہ نے اخبار دیتا ہاتھ سجا تھلے سارے نکے نکے بال مسیح کا مال بن مال ہاتھ بنیا بچے یہ مطلب ہے بابے ہو رنگ کی بلکھے نہ وہی پہلی بار اتنے گئے پہلی بار نماز نے تکلیف کی تھی جس لیے یہ تکلیف آپ نے کی کیمان دسو جنو گل کا پتا نہ ہو فیصلہ رسول اللہ کی عزت کا کی کر سکتا ہے علم کا مقصد دنیا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے علم کا مقصد اگر مارفت اصلاح نفس ہو تو پھر شیر ربانی جیسے بنتے ہیں جنہوں کی نگاہ نے سلکے نال ان نماز کی ساری خدائی نے اقل اکل دولت حاصل ہو جاتی ہے ہوں سمجھ لگی جی کہ نہیں لگی بول نہیں اللہ اور اتوں ایک گل آپ نے آشیف صاحب نے تجیب کی تھی انہوں نے فرمایا کہ ساری جھوٹ کی کہانی سی جڑی بنائی گئی لیکن چیف صاحب نو اس گل کا اندازہ نہیں سی میرا بیان کو پنجاب پوسٹ بیان بیان بھی جناب کہ جڑا انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جھوٹ بھی کہانی پتا نہیں جی ہاتھ رکھنے کا پتا نہیں بھی پتا نہیں جو رہا یہ حاصل اور نتیجہ کی ہونا پتا جی یہ نتیجہ ہے وہ جن مدئی جن نے شہادتی متعلقہ تھانا انویسٹیگیشن کا محمد امیر بخاری او ایس پی پھر اگو سیشن پھر اگو ہائی کورٹ ان سارا گستاخ رسول اور واجب القتل ہون دی دفاع لگنی ہے اور یہ سارے پھانسی لگن گے کیوں کہ چیف صاحب آپ ہی لکھ رہے ہیں اسی فیصلے کے اندر کہ اگر کسی دوسرے جھوٹا الزام لایا جاوے جس نوعیت کا الزام ہوئے گا اسی طرح کی سزا لان والے الزام لان والے لگے گی لہذا اگر کسی نے گسا بلکہ وضاحت ہوئی کریے کہ سپریم کورٹ نے ممتاز قادری کو تاں پھانسی لایا سی کہ ممتاز قادری نے جھوٹا الزام تو ہی نے رسالت کا لایا سی وہ ممتاز قادری نو کے پھٹے لایا اس واسطے کہ انہیں جھوٹا الزام لایا لہذا وہ خود گستاخی رسول دا جھوٹا الزام لانا خود جھوٹ وہ گستاخ بن گیا ہے لہذا جیڑا کنج کرے گا وہ خود گستاخ رسول بن جاوے گا ہوں کون کون گستاخ رسول بنے چیف صاحب کے فیصلے کے مطابق جدو ایک سارا کام جھوٹا ہوا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جڑے والی پنڈ کے مدئی شہادتی حمایتی اور متعلقہ اتو سیشن متعلقہ اتوں متعلقہ ہائی کورٹ یہ سارے واجب قتل ہو گئے ہوں انہوں نے پھانسی لگتی بے ادبی نہ کردبی جی تو نہیں کرتے کام بس کم بس برداج بڑھتا وہ بھی رہے جب بزرگ پا کام گا پھر جی چھوٹے ہوں نے انہوں کہنا پہنتا بزرگ تھوڑا جاری آ سمجھ نہیں آئی جدو سر نے فرمایا خدا لبے نے لمبے دین جا رہے جی پڑھنا چاہیے اگلے آخر چھٹو نے ٹھیک ہے میں پوچھنا جنا جی خاطر تجارت کی خاطر رسول عزت جت کٹی اور سارے بچ بھی دیکھو کافر نے یورپ کے ملکوں نے رل کے آخر کیا کرو کیوں بیٹھا یہ مطلب فساد کا مرکز کون ہوا لکھ دیوانا دیونا بولنا کہ تھوڑا پھیرا کرو جی بول لینا اللہ تو ہوں میں پوچھنا جڑے تجارت بغیر گستاخ گستاخ کی حمایت گستاخ کی حمایت تو بغیر جڑے تجارت نہیں کرتے وہ تعلیم کے اتنے کافر کرن کو بغیر امداد کے لیے لے ہوں گے تقبیر تعلیم مذہبی کا کھلاسا دو ہے تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جسے اللہ تمہاری لو بتائیے ڈالی میں مذہبی مذہب کا کا خلاصہ مذہبی خلاصہ یہی ہے سب مل گیا جسے اللہ شہر ہے کے حق میں جس علم نچنا لگا جائے بندہ جدھر رب ہوا میں ادھر گا بھاوے کلی کا حسین ہے تو کم مشکل مجھے لگتا نہیں کیوں کہ جنا پانچ مرلے بنایا یہ تو دنیا کی لب لب دنیا دو سے لبنی ہے یونیورسٹی مربیا ہاں جی مربیا چی وہ چیڑ دیڑ دی کسی شیر شیرے جی آلہ گاندھی بڑے فخر والے لوگ ہوں دلیر ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں بغیر کرتے ہیں بنا بنا کے وہ کھانے بھی ہیں سر آم بیٹھے ہوتے ہیں اتنے وہ گل بھی نہیں ہونی اصل پھر ان لوگ ڈرنے ہیں سیدھی گل جی جی سارے بچوں کو برائی بھی کر بیٹھ رہا ہے بے چارا سر سنیا پہ ہوتا ہے کسی پاس لوک لوک کے کرتا ہے سر آم ضرورت سارے کول نہیں ہوتی یہ وہی دلیر لوگ نے بغیرتی بھی کرتے ہیں دلیر بھی ہوتے ہیں سینا بھی تاڑتے ہیں گروار کھول کے بغیرتی سگڑے میدان کرتے ہیں کڑی ہے تو منڈا ہے کڑی نو نو پرواہ پرواہ نہیں نہیں ہوئے ہوئے بندیا کا مارتا ہے وہ سینے تعالی یہ مراکز جڑے یونیورسٹیاں سکول کالج میں وہ عام کریں اور دینی مدارس بند ہو جائیں کچھ آپ کو آگے کیا ہوا چوپا ہے میں لحاظ سلطان بیٹا بیٹا میں دعا دعا کرو کرو سکول یونیورسٹیاں کرے اس گھر گھر کے اندر آم ہو جائے تاکہ ہر گھر کے اندر ایک بے مثال انسان افراد پیارا ہو معاشرہ پاک صاف ہو جائے ٹھیک ہے اور دینی مدارس مولا بہت چھتی چھ بند کرنا چاہیے آپ مطلب جو کرنے پایا کر کے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا انہوں کا جلسہ کا وقت یہ ہوئی سی انہوں کا ترلا بار مار کے تعلق میں دتا ہے انہوں نے میں آپ کے مطلب تو بعد شاہ تک رکھ لوں پہنچ جانا تو اتنے میں پہنچنا فرمائش کر کے اٹھنا ساڈا کلندر فرماؤں Islam